ایک بات کہیں مجھے پتہ چلا ہے کہ میں شروع کی اور پھر مکمل ہے ہے وہ وہ پہلے بتا دوں چھوٹی سی بات بات میں شروع ہوئی تھی کہ یہ عامل حضرات جو ہیں یہ اکثر آپ کو سب کچھ بتا کیسے کہتے ہیں اس پہ میں نے بات شروع کی تھی لیکن وہ بات اپنے انجام تک پہنچی نہیں بیچ میں کہیں بھی ادھر ادھر ہو گئے جوش کے اندر تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک جن ہے ایک شیطان ہے جو ہمارے ساتھ ہے جس کو قرآن نے کریم کہا ہے اور حدیث سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ جو کریم ہے وہ اصل میں شیطان ہے اور وہ چونکہ شروع سے ہمارے ساتھ ہے تو ہماری ساری زندگی اس کے سامنے وہ سب جانتا ہے ہم نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے ہر چیز سے واقف تحریر ہمارے ساتھ ہے اب جب کوئی ایسا عامل جس کے پاس جنات ہیں یا موکلات ہے یا ہمزاد اس کے پاس آپ جاتے ہیں تو بڑا آسان ہے وہ بھی شیطان ادھر بھی شیطان تو شیطان شیطان ہی پکی ٹھیک کہا آپ نے تو شیطان شیطان سے گفتگو کرتا ہے وہ آپ کے بارے میں جو کچھ بھی بتانا چاہتا ہے وہاں سے وہ پتا چل جاتا ہے تو وہ شیطان میں خوش ہوتا ہوگا چلو ایک شیطان کے پاس ایک آدمی آیا ہے تو جب اسے صحیح بات بتائیں گے تو وہ بھی شیطنت کی طرف مائل ہوگا یہ تو بڑا ان کے لیے تو بڑی زبردست بات ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ اگر ہے تو اس نے بچپن سے اب تک ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہم کس کس سے ملے لوگوں کے نام کیا تھے ان چیزوں سے تو واقع تھا ہمارے مزاج سے ہمارے دلوں میں کیا ہے ہمارے دماغ میں کیا ہے اس سے وہ واقف نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اچھا یہ نقطہ بڑا ہے اب اگر فرض کرے کہ ہم برائی کی طرف مائل ہوئے اور ہم نے کچھ برے کام کیے اس سے وہ واقف ہے ہم نے کچھ اچھے کام کیے اس سے وہ واقف ہے لیکن دل کے اندر ہمارے اب اس وقت بھلائی کی طرف فرض کریں کہ ترغیب پیدا ہو رہی ہے ہم ہم تھوڑا سا تبدیل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جو اندر کا ہمارا مزاج ہے اس سے وہ واقف نہیں ہو سکتا تو وہ آپ کو یہ تو بتا دیں گے کہ بھئی آپ کا نام یہ ہے آپ کے بیگم کا نام یہ ہے آپ کے والدین کا نام یہ ہے آپ فلانی جگہ رہتے ہیں ایسی چیزیں تو بتا دے گا پچھلا وہ یہ بھی بتا دے گا کہ فرض کریں کہ آپ نے یہ یہ کام کیا ہے یہ فلاں جگہ آپ گئے تھے اور یہ یہ بھی وہ بتا اگر اتنی اس کے پاس جس طرح ایک روحانی قوت ہوتی میں کہتا ہوں شیطانی قوت ہے کیونکہ اس کا شیطان اس کے شیطان کے ساتھ گفتگو کرے گا اور بہت سی چیزیں پتہ چل جائیں گی وہ چیزیں آپ کو بتا دے گا وہ چند چیزیں بھی صحیح بتا دے تو اگلا تو کہتا ہے یار کیا بات ہے یہ تو بڑا پتہ نہیں کتنا پہنچا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے کہ کچھ اللہ والے جو ہیں وہ بھی کئی بار بات ایسی بتا دیتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھیں آ, یہ لازم نہیں ہے کہ ان کو ہر وقت ہمیشہ ہی بات کا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے دل میں بات ڈالنا چاہے وہ ایک علیحدہ بات ہے ایسا ہوتا ہے اور میں تجربے کی بنیاد پہ بھی ایسا کہہ رہا ہوں کئی بار ایسا ہوا کہ فرض کریں کہ کچھ لوگوں سے ٹیلی فون پہ ملاقات بات ہوئی ہے یا فرض کریں کہ ای میل پہ بات ہوئی ہے یا چیٹ پہ بات ہوئی ہے وہ ملنے آئے ہیں ہم نے زندگی میں کبھی اسے نہیں دیکھا لیکن وہ ابھی آیا ہے اس نے بھی سلام بھی نہیں کیا تو دل میں سے آواز آتی ہے کہ تو وہ ہے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو دل میں بات ڈال دیں وہ ایک علیحدہ بات لیکن اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ کیسے پتا چلے کہ جو بات بتانے والا شخص ہے وہ اللہ والا ہے یہ وہ شیطان ہے تو ہم تو یہاں پہ بات یہی کر رہے ہیں کہ جس شخص نے اپنے منہ سے دعویٰ کر دیا ہے کہ میرے پاس موقعات ہیں یا جنات ہیں یا میرے پاس ہیں ہم تو بات ہی اسی کی کر رہے ہیں دوسرے میں سے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے یہ پہچاننا تو میرا یہ جو انسان خود روشن ضمیر ہو تو اس کو اندازہ ہوگا نا ورنہ تو اندازہ نہیں ہوتا اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن جس نے خود دعویٰ کر دیا اس پہ تو پتہ چل جانا چاہیے ہمیں کہ یہ غلط ہے اچھا دوسرا ایک ہمارے دوست ہم کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو ہوئی پچھلے دنوں پچھلے ہی ہماری یہ جو نشست تھا اس اس کے کے بعد پہ ای میل تو ایک اور چیز میرے تجربے میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ہم کبھی کبھی مختلف احادیث کے ظاہر پہ قیاس کر کے اور اس کو وہ جس ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں ان آئسولیشن اسٹڈی کر کے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ چیز جو ہے نا یہ ممکن نہیں ہے اس لیے اس حدیث پہ بھی جو ہے وہ چاہے وہ صحیح صنعت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں مثال کے طور پہ بے تحاشا حدیث ہیں ایسی جس جن کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ آگ اس کو نہیں چھوئے گی اب وہ جیسے کہتے ہیں ان آئسولیشن اگر اس حدیث کو دیکھیں تو یہ تو دینی جزا اور سزا کا جو تصور ہمیں دیا گیا ہے اس تصور سے بڑا ڈائریکٹ اس کا ایک ٹکراؤ آتا ہے اور خاص طور پہ جب ہمارے پاس ایسی روایات موجود ہیں مثلا مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ شہید جو ہے وہ جنتی ہے لیکن ہمارے پاس مستند ایسی حدیث موجود ہے جس کے اندر صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کسی کو جنتی کہہ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میں نے تو اس کو ایک چادر چرانے کے جرم میں جہنم جہن دیکھا ہے جبکہ سب لوگ متفق تھے اس بات پہ کہ وہ تو شہید ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ کسی بھی روایت کو چاہے وہ صحابی کا قول ہے چاہے وہ باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اس کو ان دیکھیں گے تو بہت سی چیزیں پھر جو ہے کنفیوژن آئے گا مثلا یہ جو میں نے بتایا کہ جس میں لا الہ الا اللہ کا اسے آگ نہیں چھوئے گی اگر آپ اس روایت ہی کو لے لیں اور یہ بہت زیادہ آئی ہے اسی روایت کو لے لیں تو اس سے تو عمل کا تصور ختم ہو جاتا ہے نا پھر اگر ہم کہیں گے کہ جب یہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں تو کیا ضرورت ہے نماز روزے کی کیا ضرورت ہے نیک امال کرنے کی کیا ضرورت ہے صدقہ خیرات کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے لیے کسی قسم کے اللہ کی راہ میں نہیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہتی ہے آپ دن میں پچاس ہزار دفعہ تصویر پکڑ کے سارا دن کہتے لا الہ الا اللہ لا لا الہ الہ الا الا اللہ اللہ آپ کہتے رہے اور پھر کہتے دیکھیں جی حدیث کی روح سے مجھے تو آگ جو ہے چھو ہی نہیں سکتی لیکن یہ ہم اس روایت کو ان آئسولیشن دیکھتے ہیں ہمارا جو پورا ایک سسٹم ہے اس میں ساری احادیث کو دیکھنا ہوگا اور پھر اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچنا ہوگا اگر ہم احادیث کو ان آئسولیشن دیکھیں گے تو پھر تو بہت سی قرآن کی آیات کو بھی ان آئسولیشن دیکھیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے آج جو دشمن ہیں ہمارے اسلام کے اور وہ بہت سے ایسے کام کر رہے ہیں قرآن کی آیات ان آئسولیشن لے کے آتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے آتے ہیں اور پھر وہ اس کی وجہ سے اللہ معاف کرے مسلمانوں پہ بھی اور دین اسلام پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور الزامات لگاتے ہیں تو ان آئسولیشن کانٹیکسٹ اور آپ اگر قرآن کی آیات کو بھی لے کے گمراہی پکڑ سکتے ہیں احادیث کو بھی لے کے گمراہی پکڑ سکتے ہیں تو ہمیں یہ ان آئسولیشن چیزوں کو نہیں دیکھنا ہمیں ان ٹوٹالٹی چیزوں کو دیکھنا ہمیں پورا ایک دیکھنا ہوگا کہ کیا اب لا الہ الا اللہ جیسے وہ ایک مثال قرآن کے اندر ہی تذکرہ ہے نا حضرت نو علیہ السلام کا جب سیلاب کی پیشن ہوئی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا تمہاری آل کو بچا لیں گے لیکن ان کا ایک بیٹا ڈوب رہا تھا تو جب آپ نے اللہ سے دعا فرمائی کہ بھی میرا بیٹا ہے تو نے وعدہ کیا تھا یہ ڈوب رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ٹھیک ہے نا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو ان آئسولیشن نہیں دیکھنا اس لیے میرے شیخ تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے اکثر کبھی بیٹھے اور کبھی وہ ذرا تھوڑا سا اس میں ایک وہ کیفیت میں آتے تھے تو کہتے تھے کہ میری تو بس ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے امتی آخرت میں امتی قبول کر لے اور کبھی کبھی کہتے تھے ترین امتی قبول کر وہ ہم کہتے کہ جی جو امتی ہے اس نے تو جنت میں چلے ہی جانا ہے لیکن بات یہ ہے کہ میں امتی ہوں یا نہیں ہوں اس کا فیصلہ کون کرے گا اس کا فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا اور کس بنیاد پہ کرنا کچھ تو پیرامیٹرز ہوں گے کچھ تو شرائط ہوں گی صرف اس لیے کہ میں چوری بھی کروں دھوکہ بھی دوں فراڈ بھی کروں لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ظلم بھی کروں لوگوں کے حق بھی ماروں اور میں یہ کہتا رہوں کہ جی میں تو امتی ہوں میں تو امتی ہوں میں تو ان کو مانتا ہوں میں تو ان کو مانتا ہوں اور پھر میں کہوں گا چونکہ وہ حدیث ہے اس لحاظ سے میں تو بخشا ہوا ہوں ایسے نہیں ہوتا ان آئسولیشن آپ کسی بھی چیز کو لیں گے وداؤٹ کانٹیکٹ کسی بھی چیز کو لیں گے تو اسے گمراہی کر سکتے ہیں اور ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں کہ آج غیر مسلم کیا کر رہے ہیں قرآن کی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکس لے آتے ہیں اور پھر اس کی مدد سے ایسی ایسی چیزیں ثابت کر دیتے ہیں اللہ معاف کرے اللہ کے جس سے ہمارے دین پہ عزت پڑتی ہے دین کی بنیادی فلسفے پہ عزت پڑتی ہے اعتراض اٹھتا ہے لیکن بات وہی ہے کہ آپ احادیث کو بھی آئسولیشن نہ اسی طرح یہ جو روایات جتنی ہیں شفاعت سے متعلق روایات اصل میں بات اسی پہ ہو رہی تھی شفایت سے متعلق روایات ہی ہو رہی تھی اور نقطہ یہی اٹھ رہا تھا کہ جی ایک آدمی شدید گناہ گار ہے اور اس نے اتنا کچھ کیا ہوا ہے اور وہ بس شفاعت کی وجہ سے وہ کی لمیاب سے بچ جائے گا جنت سے بچ جائے گا یہ جنت میں چلے جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے اسی موضوع پہ گفتگو ہو گئی تھی کہیں تو نقطہ یہی ہے کہ ہم نے روایت کو ان آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے اگر ان آئسولیشن دیکھنا ہے تو پھر تو ایک لا الا اللہ والے جو میں نے روایت بتائی ہے وہی بات ختم ہی ہو جاتی ہے کہ جی یعنی وہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کو آگ نہیں چھو سکے گی مفہومی ہے اصل الفاظ یہ نہیں ہے مفہومی ہے اس کو آگ نہیں چھو سکے گی تو اس کا مطلب ہم تو سارا دن بیٹھے لا الہ الا اللہ کرتے رہتے ہیں ہمیں آگ نہیں کیوں چھونا ہے ویسے ہم چاہے چوری کریں ڈاکہ ڈالیں قتل کریں ظلم کریں جو مرضی کریں حق مارے غریبوں پر مسکنوں پر ایسے نہیں ہے ان روایات کو آئسولیشن نہیں لینا ان کو ہمیں اوور آل اس کے اندر تناظر میں دیکھنا ہوگا یہ ذہن میں رکھیں بہرحال یہ چھوٹی سی گفتگو ایک ہو گئی تھی اچھا پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم وہ اب کیا میں نے کہا تھا کہ ماسٹر پیس جی جی ہاں اچھا ایک تو میں نے کی جی۔ ہے ٹھیک جی؟ اچھا اسی طرح ایک اور ایک روایت ہے وہ بھی بہت مطلب ماسٹر پیس میں شمار ہوگی روایت کے الفاظ جو ہیں مطلب مفہوم وائز کچھ اس طرح سے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا اب یہ بھی ایک ماسٹر کی آ گئی کہ استغفار کی کثرت روایت میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے روزانہ ستر دفعہ استغفار کرتا ہوں اب آپ اللہ کے نبی ہیں سردار الانبیاء ہیں اور تو آپ ستر دفعہ کیوں استغفار کر رہے آپ کو ضرورت نہیں تھی لیکن بات یہ کہ امت کی تربیت بھی تو ہے اب جب امت کی تربیت ہے تو آپ نے یہ کیا اور فرمایا کہ میں ستر دفعہ استغفار کرتا ہوں تو ہم اگر اپنے آپ کو ان کا امتی سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے ہمیں کسی وظیفے کی ضرورت کسی چیز کے لیے نہیں ہے آپ کو میں نے بتا دی روایت کہہ رہی ہے کہ جی استغفار کی جو کثرت کرتا ہے جو اس کو اپنا لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام مسائل جو ہے وہ حل کر دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو دیکھیں بہت سی ہم پہ جو مشکلیں ہوتی ہیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں نہ دانستہ غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں جب ہم کثرت سے استغفار کر رہے ہوں گے تو وہ توبہ بھی تو ہو رہی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جیسے جیسے ہماری توبہ ہوتی جائے گی اور ہمارے جو مسائل ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہیں وہ ان کا راستہ جو ہے وہ بھلائی کی طرف کھلنا شروع ہو جائے گا مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے یہ بھی ایک طریقہ لیکن فرائض واجبات اپنی جگہ ہے ان سے پیچھے نہیں ہم ہٹ سکتے یہ نہیں کہ نماز ہم نہ پڑھیں اور سارا دن کہیں کہ میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا جا رہا یا میں کہوں گی سارا دن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا جا رہا اور نماز میں نہیں پڑھتا تو اس طرح نہیں معاملہ چلے گا میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تو مجھے یاد آئی یہ چاند بات تو شاہب صاحب کے حوالے سے بات کی تھی مجھے جی. جی۔ گاڑی تو آپ نے لے لی ہے لیکن پیٹرول تو ڈالنا ہے اور پیٹرول کیا ہے وہ فرائض اور واجبات کے بغیر اس طرح بات نہیں بنتی اچھا ایک دوسری بات یہ ہوگی اچھا تیسری بات یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی معصوم ہے آپ یہ دیکھیے کہ جتنی بھی منفی قوتیں ہیں اس کائنات میں ان کو بڑھاوا دینے والا اور ان کو سپورٹ کرنے والا وہ کون ہے وہ ابلیس ہے شیطان سے بھاگنے کے لیے قوت العظیم ہم پتا تو اگر کا سردار لاہور سے بھاگ جاتا ہے تو کوئی جادو کیسے ٹک سکتا ہے اس کے ٹھیک ہے شیاطین میں سب سے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے اگر وہ اس سے بھاگ جاتا ہے تو جادو کی جو مرضی قسم ہو وہ کیسے ٹھہر سکتی ہے اگر اب العظیم کی اس بھی ایک روایت موجود ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ ننانوے بیماریوں کا علاج ہے جس میں سے سب سے چھوٹی بیماری رنج اور الم ہے ہمارے پاس ایسے بھی کسی سامنے آئے کہ بھی ڈپریشن اتنا زیادہ ہے وہ انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انسان سوئسائڈل ہوا کرتا خودکشی کی طرف مائل ہے اتنا زیادہ ڈپریشن ہے لا حول ولا قوت الا باللہ میں نے خود اس کو ٹیسٹ کیا ہے ایک ایک ہفتے دو دو ہفتے کے اندر ان لوگوں کو اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوتے دیکھا ہے جو لوگ کئی کئی سال سے اینٹی تھے ہماری ایک عزیزہ کا میری بیگوں کو فون آ گیا اب یہ بڑا سویر کیس تھا بہت زیادہ سویر کیس تھا کہ جی گھر کی چھت پر اس وقت خون اور پتھر کی بارش ہو اب وہ بظاہر مطلب عام آدمی بھی سنے تو ایک دفعہ تو ہل جاتا ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے اور ذہن تو تسلیم نہیں کرتا اس بات کہ جی پتھر گر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ نہیں کہ ایسے ڈھیر لگا ہوا ہے کہ پتا چلو وہاں بجری کے ٹرک کی طرح ڈھیر لگے مطلب ان کو بھی لگے انکل جی آپ لاہ کو ہوتا عشا کی شام کا وقت ہے عشا کی نماز پڑھ کے گھر والے سارے بیٹھ جائیں گیارہ دفعہ درود شریف کی پڑھائی نہیں پڑھے لا حول ولا قوت الا العظیم کی تسبیح پڑھیں اور پھر گیارہ دفعہ درود شریف ابراہیمی پڑھیں اور وہ تجربے کی بنیاد پر ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ سارے گھر کی کلیکٹیو جو تسبیح ہے وہ لا حول ولا قوت الا العظیم کی وہ سات سو دفعہ تو سات سو دفعہ وہ ہو جائے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو ابھی میں نے تسبیحات پڑھی ہیں یہ جو میں نے کلمات پڑھے ہیں ان کی حیبت جو بھی چیز ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے ان کے دلوں میں ڈال دے ہماری جان اس سے دیں اللہ کے فضل و کرم سے اگلے دن صبح یہ رپورٹ آئی کہ ایک ہی رات میں وہ مسئلہ ختم اتنی مضبوط چیز ہے العظیم اسی طرح ایک اور ہمارے دوست ہیں میں جہاں پہ آپ تو رہے گئے میں وہ جب میں پولیس فاؤنڈیشن میں رہتا تھا مالک مکان جو تھے انہوں نے تذکرہ کیا آپ چاہے اوپر تذکرہ انہوں نے کیا کہ ان کے ایک دوست ہیں جو باہر ہوتے ہیں تو ان کا گھر یہ لک آفٹر کر رہے ہیں کیئر ٹیکر کے طور پہ تو کرائے پہ کسی کو دیا تھا تو عجیب و غریب وہاں پہ مسئلے ہیں آوازیں آتی ہیں الماری کے دروازے کھلتے بند ہوتے ہیں الماری کے اندر پڑے کپڑوں کو آگ لگ جاتی ہے کہنے کہ جی جگ پانی کا رکھا ہوا تھا آگ انہوں نے لگی دیکھی تو جگ پکڑ کے پانی پھینکنے لگے ہیں بس انہوں نے ایسے ہی کیا تو آگ بند ہو گئی جگ واپس رکھا تو آگ دوبارہ لگ گئی وہ اتنا ڈر گئے وہ کہتے ہیں جی ہم تو چھوڑ کے جا رہے کہنے کہ ہم نے کسی سے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ جی اس طرح یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا اس طرح وہ آس نکالنے والے لوگ بلانے پڑیں گے اور بڑی لمبی چوڑی کو انہوں نے مجھے کہانی سنا میرے منہ سے ہنسی نہیں کہ کیا بات میں نے ان سے کہہ دیا جی، آپ دو کام صرف ایک میں نے اسے کہا کہ آپ گھر کے اندر خاص طور پہ اس کمرے یا ہال میں جہاں یہ ہو رہا ہے اذان کلاک لگا دیں آج کل عام مل جاتا تو دن میں پانچ دفعہ اس کو ولیوم فل کر دیں دن میں پانچ دفعہ جب اذان کا وقت آئے گا تو وہ اذان گونجے گی بے شک ریکارڈڈ ہے سارے گھر میں اس کی آواز گونجے گی میں نے کہا ایک تو آپ یہ کام کریں دوسرا ایک وہ رقیہ کی آڈیو رکھے تو میں جس کو بھی دیتا ہوں میں کہتا ہوں یار اس کو جتنا زیادہ آگے بانٹ سکتے ہو بانٹو یہ سب کا جاریہ ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تربیت کا حصہ اب اس میں یہ ہے کہ وہ ہم نے کہہ دیا کہ جی آپ یہ گھر میں اونچی آواز میں پلے انہوں نے بھی الحمد للہ جی دو دن کے اندر اندر سب ٹھیک ہو گیا کسی والے کو بلانے کی ضرورت نہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اور رکیا کی آڈیو جو ہے وہ آپ کو پتا ہم تو عام دیتے پھرتے جو مرضی لے لیں جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کو بانٹنے کا بھی ہم نے کہا ہوا کہ زیادہ سے زیادہ بانٹ وہ ہمارے پاس جو ہے وہ سعد الغامدی یہ مجھے نہیں پتہ نہیں مکہ کے ہیں کہ مدینہ کے ہیں تو ان کی آواز میں ہے نیٹ پہ ویسے بھی مل جاتا ہے لیکن میں اب بھی کروا دوں گا کبھی کسی جگہ رکھوا بھی دوں گا کبھی فلانی جگہ سے ڈاؤن لوڈ کریں وہ پلے کریں ایک گھنٹے کی آڈیو ہے قرآن مجید کی آیات ہیں صورتیں ہیں اور اذان کا اس لیے میں کوئی بات ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے فزیکل پوزیشن بھی اگر ہو جائے کہ بندے کے اندر واقعی وہ آ گیا آواز بدل گئی ہے آنکھیں پلٹ گئی ہیں رنگ بدل گیا ہے کسی ایسی زبان میں بولنا شروع ہو گیا ہے جو اس کی پشتوں کو بھی نہیں آتی تھی لیکن بڑا صحیح بول رہا ہے دھمکیاں دے رہا ہے اس طرح کی باتیں تو ہم نے دیکھا کہ رکیہ وہ جو آڈیو میں نے کیا ہے وہ آڈیو جو ہم چلاتے ہیں اب وہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آف دا کیس کیا ہے ہاں ٹائم فریم کسی کا ایک دفعہ میں ہی ہو جائے گا کسی کا دو دفعہ میں کسی کا ہفتہ لگ جائے کسی کا دو ہفتہ لگ جائے وہ بات اچھا چونکہ قرآن کی آیات ہیں اور قرآن کی صورتیں ہیں اور اس کو پڑھا جا رہا ہے تو قرآن کے حقوق میں جزاکر قرآن کے حقوق میں یہ حق ہے اس کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے قرآن ہی کے اندر کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس کی طرف متوجہ رہنا اس پہ غور کرنا ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں پلے کر لیا ادھر گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں اپنا پڑھ رہے ہیں کسی نے ٹی وی لگایا ہوا ہے کسی نے اس طرح نہیں اچھا اس میں میں نے ایک چھوٹا سا تجربہ کیا وہ بھی بڑا کامیاب رہا کہ اگر فرض کریں کسی وجہ سے آپ کے لیے ایک گھنٹہ پورا وہ پلے کر کے بیٹھے رہنا یا چلتے ہوئے بھی اسی طرف توجہ کرنا اور کسی اور طرف توجہ نہ کرنا باقی کام سارے روک دینا مشکل ہے تو میں نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے وزو کر کے بستر پہ لیٹے اور قریب میں اتنا اونچا بھی نہ ہو کہ آپ کی نیند میں خلل پڑے اور اتنا آہستہ بھی نہ ہو کہ کہ آپ کو آواز نہ آئے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک مناسب سی آواز میں اس کو پلے کر کے آپ سو جائیں وہ کمرے میں بھی گونجتی رہے گی آواز اور سوتے میں آپ کے ذہن میں دماغ میں اندر سن وہ بھی وہ آتی رہے گی ہم نے اس میں بھی ماشاء اللہ دیکھا کہ فائدہ ہے اگر فرض کریں کہ کبھی شادی شدہ یا بیوی کا اکٹھے ہونے کا ارادہ ہے تو فارغ ہو کے غسل کریں غسل کر کے آپ آرام سے اسی طرح لے لیں اور آپ آڈیو پلے کریں سو جائیں اب وہ میں نے کہا ہو سکتا ہے کسی کو ایک دن میں ہو کسی کا دو دن میں ہو کسی کو ہفتہ لگ جائے کسی کو دو ہفتہ لگ جائے وہ وہی دبا یہ ممکن ہے تو میں تو آپ کو بتا دوں کہ صرف گھر میں لگا لیں تاکہ پانچ دفعہ گھر میں آواز ہو اذان ازان ہاں اگر مسجد کے کہیں قریب ہے اور بہت ٹھیک ٹھاک آواز آتی ہے تو وہی لیتا دبا اور دوسرا آپ یہ آپ کی آڈیو پلے کریں بہت کافی ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چلے رکیا نہیں ویسے تو رکیا بہت کام کی چیز ہے آپ اس کے علاوہ اگر فرض کریں کہ باقاعدہ روزانہ آپ تجوید سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں قرآن سے ہی پڑھ نہیں سکتے آپ کے گھر میں بھی تفاق سے کوئی نہیں ہے آپ روزانہ آڈیو پلے کرنا شروع کر دیں لیکن ساتھ ساتھ تربیت لیں ساتھ ساتھ تربیت بھی لیں یہ نہیں کرنا کہ بس بس وہ ہاں بس وہ پلے کر لیا نا ٹھیک ہے یار بس اور کر کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ نہیں کرنا ساتھ تربیت لینی ہے تجوید کے اسباب لینے ہیں اپنا مخارج درست کرنے ہیں پڑھا صحیح جائے قرآن سیکھنا ہے اور ساتھ میں آپ آڈیو میں پلے کر ترتیب سے آپ نے روز ایک بارہ جو ہے وہ اچھا جب میں کہتا ہوں کہ آپ وہ وہ والا تلاوت ضروری نہیں ہے نارمل جیسے تلت پڑھنے میں ہوتی ہے نا جیسے تراوی میں بھی ہوتی ہے اس طرح کی کوئی نہیں لیکن اس میں مناسب یہ ہوگا کہ وہی بات ہے کہ ایک تو یہ کہ جب وہ پلے ہو رہا ہے آپ نے توجہ رکھنی ہے دوسرا ایک اور آپ کو چیز دیکھنی ہوگی کہ نہ صرف یہ ہے کہ توجہ رکھنی ہے بلکہ مناسب یہ ہوگا کہ اس وقت اگر جو جو لوگ گھر میں موجود ہیں وضو کر کے قرآن مجید کھول کے بیٹھے ہیں اور جو چل رہا ہے آڈیو میں پلے ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن مجید میں اپنی سطرے جو ہیں ان کے اوپر نظر رکھے اس کی دو وجوہات ایک تو چونکہ بچے آپ کو پتا ہے الحمد للہ انہوں نے حفظ کیا ہے تو بہت سی ٹیکنیکس انہوں نے سیکھی ہیں اس میں ایک یہ بھی چیز سامنے ہے کہ جب آپ مسلسل سنتے ہیں تو بھی آہستہ آہستہ مخارج خود بہت درست ہو گئی ایک تو نقطہ یہ ہے دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا ایک عجیب و غریب بات ہوئی میں نے ایک ڈاؤن لوڈ کی تر کی رمضان شریفین ہی کے کسی کاری کی تھی مجھے نام یاد نہیں مجھے بہت پسند تھی کی آواز ابھی بھی بہت پسند ہے لیکن میں نے چھوڑ دیا مجبوری تھی میری وہ میں نے کیا کیا رمضان شریف میں میں نے کہا کہ مجھے دفتر میں تھوڑا سا صبح ٹائم ملتا ہے آدھا گھنٹہ جس میں کوئی کام میرے پاس ہے نہیں کام چھوڑ کے نہیں وہ پھر ناجائز ہو جائے گا اتفاقاً کوئی کام ہے نہیں میں اگر ساڑھے سات پہنچتا ہوں اور پتہ چلے ساڑھے آٹھ تک تو پیر کے علاوہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے کام ہی کوئی نہیں تو ہم نے کہا چلو تلاوت پلے کرتے ہیں وہ کرت چلاتے ہیں ساتھ میں میں نے کہا کہ جی میں قرآن مجید پڑھتا دوسرے ربع پر پہلے پارے کے دوسرے ربع پر اچانک کاری جو ہیں وہ پڑھتے پڑھتے کہیں اور اور قرآن میرے سامنے کھلا کر وہ کچھ ہوتا ہے بڑی تشویش ہوئی میں نے کہا کسی نے شاید یہ جو قرآن اپلوڈ کیا اس میں کوئی گڑبڑ کی ہے میں نے چار پانچ مختلف قرآن مجید جو ہیں وہ چیک کیے ان میں وہ سب کچھ وہی تھا لیکن کاری کہیں اور جا رہا تو مجھے شبہ یہ ہوا کہ کسی نے کہیں شرارت نہ کی ہو آڈیو کو ایڈٹ کرنا چیزوں کو ادھر ادھر جوڑنا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور میں نے اپنے بہت سے پھر شاگردوں کو بھی اور دوستوں کو بھی جب میں نے اس بات کا بتایا تو وہ کہنے کہ سر ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہم تو پلے کر لیتے بس یہی سوچ کے کہ جی فلاں کاری کی ہے تو کم از کم ویسے تو ویسے بھی کرنا چاہیے لیکن کم از کم ایک دفعہ یہ لازمی ہونا چاہیے کہ آپ پورا قرآن مجید اپنی نظر کے سامنے رکھتے ہوئے اس کو سنیں ایک تو یہ پتہ چل جائے کہ اس آڈیو میں کسی کی شرارت تو نہیں ہے تو غلطی تو نہیں اور پھر اب تو نیٹ پہ پی ڈی ایف میں قرآن کی سائٹس میں بھی بہت زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے کر رہے ہیں ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں مسلمانوں کو اس طرح سے پریشان کر رہے ہیں بسم اللہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اگر آڈیو پلے کرنا چاہ رہے ہیں اور سننا چاہ رہے ہیں تو بھی قرآن کھولنے زیادہ بہتر ہے اور اس کو ایک دفعہ کم از کم اگر آپ ہر دفعہ نہیں بھی کرنا چاہتے تو ایک دفعہ کم از کم وہ قرآن مجید سارا آڈیو اور سامنے کھلا کوئی طرح کا میچ ہو جائے اس کے بعد اگر آپ فرض کریں گے کہتے ہیں کہ میں نے صرف سننا ہے تو وہ ٹھیک تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں اچھا اسی طرح آہ میں ایک بات پوری ذمہ داری کے ساتھ نارج کر رہا ہوں میرا یہ ایمان ہے اور بڑی حد تک یہ بات میرے تجربے میں بھی آئی ہے نماز لازمی پڑھنی ہے مرد ہے تو بہتر ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے اس کی فضیلت بھی ہے اور جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے کے سلسلے میں کافی سخت الفاظ بھی ہے روایات میں اسی طرح اور جو فرائض اور واجبات ہیں ان کا ذرا خیال رکھا جائے کوتا ہی ہو گئی ہے کوئی لیکن اپنی طرف سے کم از کم کوئی جانتے غلطی نہ ہو روزانہ قرآن مجید ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے میرا جو تجربہ مجھے بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ روز کم از کم ایک سے پارہ تاکہ ہر یکم کو یعنی ہر مہینے میں ایک دفعہ قرآن مجید مکمل ضرور ہو یعنی سال میں ماشاء اللہ بارہ دفعہ قرآن مجید مکمل ضرور ہوگا یہ کیا ہے ابھی پڑھ نہیں سکتے مخارج کی وجہ سے تو ایک پارا روز سننا شروع کر دیں آپ اسی طرح جیسے میں نے کہا قرآن کو یہ ضرور کوشش کریں کہ گھر میں غیر مذاہب کے اگر آپ ٹی وی وغیرہ کے اتنے اڈکٹ ہو گئے ہیں کہ آپ اسے ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم غیر اسلامی جو مذہبی تہوار ہیں ان کے کسی ایونٹ کی کسی تہوار کی آڈیو کسی مووی کے اندر کسی ڈرامے کے اندر اس کی آواز آپ کے گھر میں نہ ہمارے یہاں انڈین چینلز چلتے ہیں اس میں میں ہر گھر بھجن چل رہا بج رہی ہے یہ آواز آپ کے گھر میں نہیں آنی چاہیے کم کم از اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اگر آپ چینل نہیں بدل سکتے بند نہیں کر سکتے تو کم از کم آواز تو بند کر سکتے ہیں اب وہ تو میں سمجھتا ہوں کوئی تصویر بھی نہیں آنی چاہیے تو میں اور ایک یہ کہ رات کو عشاء کے بعد یہ جو میں نے تصویر عرض کی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہر شخص اگر شروع میں گیارہ دفعہ درود شریف ابراہیمی اور بعد میں بھی گیارہ دفعہ درود شریف ابراہیمی زیادہ نہیں پڑھ سکتے آپ ایک تصویر سو دفعہ پڑھ لیجئے میں ذمہ داری سے بات کر, کر رہا ہوں کہ میری تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کے اوپر اثرات نہیں ہوتے جادو ٹونا نہیں ہوتا اثر نہیں کرتا کسی قسم کی اور کچھ چیزیں خود بخود بھی ہو جاتی ہیں وہ کیسے ہو جاتی ہے وہ میں بعد میں تفصیل باری باری ساری چیزیں دیکھوں گا اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیا کیا ہوتا ہے مثلا ایک میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو مثال یہ ہے کہ ہمیں جب واش روم میں جانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین نے ہمیں ایک دعا دی کہ یہ دعا پڑھنی ہے اندر جاتے ہوئے اور باہر نکلنا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہمیں سے بہت سے لوگوں کو ابھی سکھائی نہیں گئی مجھے یاد پڑتا میں نے بہت بعد میں سیکھی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ایسی کسی چیز کا اب ایسا کیس میرے دل میں آیا میں بڑا حیران ہوا کہ ایک جوان خاتون پر جن ہے جی اور پتہ چلا کہ وہ جب کسی واقعی صحیح آدمی کے پاس گئے اس نے جب قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو وہ جن جو ہے وہ اریٹیٹ ہوا اس کو اذیت ہوئی تو اس نے پھر بولنا شروع کیا کہ بند کریے مجھے جلن ہوتی ہے میں جل جاؤں گا میں مر جاؤں گا بند کر انہوں نے کہا جی اچھا چلو بند کرتے ہیں پہلے یہ بتا کہ تجھے تکلیف کیا ہے تو یہاں کیوں انہوں نے کہا جی میں اس لڑکی پہ عاشق ہوں انہوں نے کہا چلیے تو بعد میں بات کریں گے کہ عاشق ہے تو تجھ سے جان کیسے چھڑائی جائے پہلے یہ بتا کہ تو اس پہ آیا کیسے اب دیکھیں جو جو دعا ہمیں بتائی گئی ہے اس میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں من الخبث والخبائث اس کا جو ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مرد جنات اور عورت جنات ٹھیک ہے نا یعنی آپ واش روم جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کس چیز کے سلسلے میں پناہ مانگ رہے ہیں مرد جنات عورت جنات یعنی جنات واش روم ہوتے ہیں وہ کہنے لگا کہ جی یہ واش روم میں آتی تھی دعا تو اس کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ کو پڑھنی ہوتی ہے تو میں تو واش روم میں تھا میں اس کو نہاتے بھی دیکھتا تھا میں اس کو واش روم میں بھی دیکھتا تھا تو مجھے تو بڑی پسند آ گئی میں تو اس پہ اس کو میں نہیں چھوڑوں اب سوچنے کو بڑی چھوٹی سی بات ہے کسی نے کوئی جادو نہیں کیا کسی نے کوئی عمل نہیں کیا کسی نے کوئی حاصلانہ کام نہیں کیا ہم تو کہتے تھے ہر چیز جادو ہی ہے ہر چیز جادو ہی ہے ہر چیز جادو ہے ہماری اپنی کرنی اوپر آئی ہوئی ہے کہ ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم وہ بنیادی کچھ چیزیں سیکھ لیں اگر وہ دعا پڑھتی تو کم از کم یہ جن تو اس کے اوپر نہ ہوتا یہ ایک مثال کی ہے سر اور بہت سی ہے یہ ہم تفصیل سے بعد میں جو جنات کا ایک پورا میں نے ارادہ کیا ہے کہ وہ آپ کے سامنے لاؤں گا اور پھر احادیث میں بھی بہت سے جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں سولوشنز دیے گئے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں اچھا پھر یہ ہماری ایک دعا جو آپ کو پتا میں ہر ایک کو دیتا ہوں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ناصری ناظری خیر حافظ یہ بھی لکھی ہوئی میں آپ اپلوڈ کر دیں اس کو میں نے بہت دفعہ دیکھا اچھا میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر کوئی ایسی دعا ہے جو قرآن میں نہیں سے ثابت نہیں ہے یا حدیث سے ثابت نہیں ہے تو اس کے کم از کم مفہوم ضرور دیکھیے اگر اس کا مطلب جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بالکل ٹھیک مطلب ہے صحیح مطلب ہے تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں اب ایک میرے ساتھ قصہ ہوا ایک ہمارے عزیز ہیں ان کے باس رات کو ریڈیو میں پروگرام کرتے ہیں کل کہ جی رات کو شارٹ کٹ لیا انہوں نے گھر جانے کا وہ قبرستان سے شارٹ کٹ تھا تو گاڑی میں جا رہے تھے تو انہوں نے رات کو غالباً تین ساڑھے تین بجے کا وقت ریڈیو وغیرہ ٹیلی ویژن وغیرہ کے لوگ اکثر اسی طرح آپ کو ختم کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں یہ میرے خلاف اٹھا لیا جی اچھا اب وہ میرے پاس ان کو لے کے آئے تھے جن کی حالت بڑی خراب ہے ہوا کیا کہنے کے کہ رات کو یہ جا رہے تھے وہاں تو انہوں نے سڑک کے کنارے قبرستان کے باہر ایک کالے کپڑوں میں انتہائی خوبصورت کہتے ہیں جیسی خوبصورت لڑکی کے بس بیان سے باہر وہ نے دیکھی جنہوں نے جس نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو روکنے کی کوشش کی اچھا بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن اب یہ ہے ہوا ہے بندے ہمارے پاس موجود ہیں جن کے ساتھ ہوا اور کہنے کے کہ جی ہوا یہ کہ یہ ڈر گئے کہ رات تین ساڑھے تین بجے کا ٹائم ہے اس وقت اتنی خوبصورت ایک لڑکی کالے کپڑوں میں یہاں پہ قبرستان کے ساتھ کھڑی کیا ہے تو انہوں نے گاڑی نہیں روکی تو جیسے ہی وہ گاڑی نے اس کو کراس کیا لڑکی کو تو گاڑی کا ہلکا سا سٹیرنگ لیفٹ کو ہوا اور گاڑی بند ہو گئی ابھی وہ مجھے خود بتا دیں کوئی یہ نہیں کہ آپ نے ان سے سنا انہوں نے ان سے نہیں وہ جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں directly from the horse's mouth اب وہ جناب ولی ابھی وہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو شیشے پہ ناک ہو انہوں نے دیکھا جب تو وہ عورت باہر کڑی ہے شیشے پہ نوکر تو پہلے ڈرے ہوئے تھے تو ٹیلی ویژن وغیرہ اور یہ آپ کو پتہ زبان ان کی ذرا تو انہوں نے وہ دو چار گالیاں والیاں نکال کے وہ کرک لاک پکڑ کے انہوں نے جب یوں کیا تو ایک دم سے وہ پیچھے کو ہٹی ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اس کے پاؤں ٹیڑے دیکھے یعنی پاؤں میں فلیٹ ہارزنٹل دو رہے پاؤں ان کی جان نکل گئی رات کو تین بجے قبرستان کے کنارے اس طرح کے پاؤں کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی آپ کو نظر آ جائے تو انہوں نے جلدی سے گاڑی کا سلف مارا تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی انہوں نے لگایا اور دوڑ لگائی تھوڑا سا آگے گئے تو کسی نے پیچھے انہوں نے شیشے میں دیکھا تو پیچھے بیٹھی ہوئی اب تو بالکل ہی دماغ ان کا گھوم گیا انہوں نے اٹھا کے جب پیچھے کیا تو کہتے ہیں سے وہ اس کے بعد ان کو کچھ یاد نہیں پھر ان کی بیگم صاحبہ کا نے اس کو لڑکے کو جو ہمارا کامن فرینڈ تھا اس کو اطلاع دی کہ یہ رات کو آئے ہیں بخار تیز ہے ہوش پڑے ہیں بکی جا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں ابھی کیا کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ جو دعا میں آپ کو بتا رہا میں نے کچھ نہیں کیا میں عرض کروں آپ کو میں نے صرف اور یہ یہ صرف دعا سات دفعہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ پڑھ کے ان کو پھونک ماری اور زیتون کا تیل میں نے ان سے کہا کہ جی آپ ہیئر آئل زیتون کا ہیئر آئل لے کے وہ مجھے آتے ہیں اس پہ بھی میں نے یہی دعا سات دفعہ پڑھ کے پھونک ماری اور میں نے ان کو کہا کہ رات کو سونے سے پہلے لگا ایک اور بڑی عجیب بات میرے تجربے میں آئی کچھ پڑھے بغیر زیتون کا تیل رات کو سوتے ہوئے سر پہ لگا لیں جن چھوڑ کے بھاگ جائے لیکن اس پہ اگر یہ پڑھا ہو کچھ اب یہ ابھی لیکن سوال ہے کہ صبح جب سر دھوئیں گے تو پڑھا ہوا تیل سر پہ لگا ہوا ہے تو وہ گٹر میں جائے گا غلازت میں جائے گا اس کے لیے پھر انتظام کرنا ہوگا کہ علیحدہ برتن میں اس کو سر کو دھویا جائے اور اس کے بعد کسی کیاری میں ڈال دیں کسی ایسی جگہ پانی میں ڈال دیں کسی ایسی جگہ ڈال دیں بہتے پانی میں ڈال دیں کچھ اس طرح کا وہ ایک الگ ہاں جو لوگ اس چیز کو اتنا نہیں وہ سمجھتے کہ تو تو وہ وہ وہ شام کو پھر جب آئل لے کے آئے کہنے کہ جی، جب وہ آپ نے دم کیا ہے تو وہ گھر میں گیا ہوں تو مجھے تو ایسی نیند آئی ہے ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی اتنا سکون سے میں کبھی سویا ہوں جب میں تو سکون سے سو گیا تو وہ پھر شام کو وہ آئل لے کے آئے تو پھر آئل پہ بھی میں نے دم کر اس کے بعد ماشاء اللہ وہ دوبارہ تشریف نہیں لائے میرا خیال ضرورت نہیں پڑی شاید تو یہ صرف ایک چھوٹی سی دعا ہے لیکن دعا کیا آپ مطلب دیکھیں نا تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ بظاہر یہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن اصل میں کتنی بڑی دعا ہے آپ نے اللہ کو جسے کہتے ہیں نا ڈکلیئر کر دیا کہ میری حفاظت کرنے والا اللہ ہے جب آپ نے کہہ دیا کہ میری حفاظت کرنے والا اللہ ہے مان لیا اور ڈکلیئر کر ایمان کیا ہے اسے سے بولنے کا نام ہے دل سے ماننے کا نام ہے اور پھر اس پہ عمل کرنے کا نام تو آپ نے منہ سے بھی بول دیا دل سے دل سے بھی مان لیا تو اب اگر آپ کے ساتھ کوئی چیز ہے تو یہ ممکن نہیں ہے آپ کے ساتھ رہ سکے یہ دعا بھی انشاءاللہ میں کہوں گا کہ جی آپ ہو جائے تاکہ دوست یاد کر لیں میں تو کہتا ہوں اکثر دوستوں ہمارا تو ہلکا آپ کو پتا ہے ہر نماز کے بعد یہ دعا سات دفعہ پڑھ کے تو اپنے ہاتھ پہ کوکتا اور اپنے جسم کو ہے تو وہ ملتا ہے الحمدللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں میں نے عرض کی ہیں کہ جن کے بعد ضرورت نہیں رہے گی آپ کو کسی کے پاس کی ہاں یہ ضرور ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جو خود بخود ہونے والے معاملات ہیں ان میں کیا جیسے ایک میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کی دعا بھائی اچھا مزید اب اسی طرح ہم آگے چلتے رہیں گے تو اور بھی بہت سی چیزیں آتی جائیں گی وہ تو یہ میں نے ایک آپ کو پیکج دے دیا ہے روزانہ ایک پارا اگر آپ قرآن صحیح پڑھے ہوئے ہیں تو خود پڑھیں خود نہیں پڑھے ہوئے ہیں صحیح سیکھنا شروع کریں آڈیو پلے کر لیں آڈیو چلائیں تو قرآن کھول کر باوضو بیٹھ کر آپ وہ سطروں کو دیکھتے جائیں اور سنتے جائیں تاکہ ایک تو وہ کراس چیک بھی ہو جائے کہ کہیں آڈیو میں غلطی تو نہیں ہے اور دوسرا آپ کی سننے سے مسلسل چونکہ اسباب بھی لے رہے ہوں گے تجویز کے تو آپ کی تجویز بھی جو ہے وہ درست ہوتی رہے گی مخارج درست ہوتے رہیں گے گھر میں ہزار کلاک لگا دیں اور رات کو ایک ولا پڑھیں میں سمجھتا ہوں بہت کافی ہے میں یعنی نے کہا تھا نہیں کہ ایک چھوٹی سی چیز بتا دوں گا کہ آپ اسے تا ڈاکٹ کر لیں انشاءاللہ کسی چیز کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اچھا اب میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی ہے کہ ہمارے یہاں تعویزات کے نام پہ کیا کیا خرافات چل رہی ہیں اس پہ بھی میں نے کہا تھا کہ آپ سے بات کروں اور میں نے یہ کہا تھا یہ بھی مرض کروں گا کہ جو اس کو شیر کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں جو اس کو مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں اور میں نے کہا تھا میں اپنی رائے بھی پھر بات کروں گا اس سے پہلے ذرا ان تعویزات کی جو ہمارے یہاں رائے ہے ان کی تھوڑی کہانی بتائی یہ جو عامل حضرات ہیں اچھا افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب ان عاملوں میں ایک تو میں نے بتایا نا عامل وہ ہیں جو جاہل ہیں جادوگر ہیں پہلے ہی میں نے کہا تھا کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑی خلوص اخلاص کے ساتھ سنسیریٹی کے اندر نماز روزے کے بھی پابند ہیں دین کی جو وہ انگریز میں کہتے ہیں نا ڈوز اینڈ ڈونٹس باعمل لوگ ہیں مطلب لوگ ہیں ان میں بھی جو عامل اب ان کو ہم برا عامل نہیں کہہ سکتے لیکن وہ بھی اس قسم کی غلط فہمیوں میں غلط کام کر اب وہ کیا ہے میں مثال دیتا ہوں ایک تو تعویز وہ لکھا جاتا ہے جس کے اندر بزن قرآن کی آیت لکھ کے دے دی کبھی گلے گلے ڈال اس پہ تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں اس کو بھی تھوڑی دیر میں چھوڑ اس کے علاوہ کچھ تعویذ آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے وہ ڈبے بنے ہوں گے تھری بائی تھری کا بھی ہوتا ہے فور بائی فور کا بھی ہوتا ہے فائیو بائی فائیو کا بھی ہے سکس بائی سکس کا بھی ہے سیون بائی سیون کا بھی ہے سیون سے اوپر کا میرے علم میں نہیں ہے لیکن سیون بائی سیون تک کا میرے علم میں ہے تھری بائی تھری تھری کو مسلس کہتے ہیں اور فور بائی فور کو مربع پھر محمد اس طرح سے ان کو یہ ہے ان میں سے ہر ایک کو پور کرنے کے لیے چالیں ترتیب دی گئی ہیں مسلس کی چار چالیں یہ آپ کے سامنے تھری بائی تھری کی چار چالیں میں نے آپ کے سامنے یاد کی ہیں ان میں سے ایک کو آتشی کہا جاتا ہے ایک کو بادی کہا جاتا ہے ایک کو آبی کہا جاتا ہے ایک کو خاکی کہا جاتا ہے یہ وہی اربان آسر the four elements of life جسے کہتے ہیں اچھا اب ان چالوں کی بنیاد پر تعویذ بھرے جاتے ہیں نمبرز کے ساتھ بھی بھرے جاتے ہیں اس پہ شروع میں میں نے باپ سے بات کی تھی کہ اب ندیم کا عدد اور مدین کا عدد ایک ہے اور جتنے زیادہ عدد بڑھتا ہو جائے گا اتنا زیادہ کسی اور طریقے سے اسی عدد کے آنے کا امکان بھی بڑھتا چلا جائے گا اس لیے اس بحث کو تو آپ چھوڑ ہی دیں کیونکہ وہ میں بہت پہلے آداد کے معاملے میں بہت کچھ پہلے بیان کر چکا حروف کے بھی بنائے جاتے ہیں مثلا اللہ کا کوئی اسم ہو جس میں تین حروف ہیں تو تھری بائی تھری میں بھرا جائے گا اگر جیسے مثال کے طور پہ اللہ کا کوئی اسم ہے جس میں چار حروف ہیں رحمان چار حروف ہیں اس میں کھڑی زبر وغیرہ یا ان کو نہیں شامل کیا جاتا تو فور بائی فور کا بھرا جائے گا متکبر کتنے ہیں نیم پانچ تو فائیو بائی فائیو کا بھرا جائے گا بھرا چال کے مطابق جائے گا اچھا تین حروف کا کوئی کیا ہے چل میں اردو کے حساب سے بول دیتا ہوں مطلب زود ہے ٹھیک ہے اور ہے اور رے چال کے مطابق فرض کریں کہ اس چال کے مطابق چلنا ہے تو یہاں پہ زور آئے گا نمبر ون پہ نمبر ٹو کی جگہ پہ الف آئے گا اور نمبر تھری کی جگہ پہ رے آئے گا پھر نمبر فور پہ زول آئے گا زاد آئے گا پھر نمبر فائیو پہ الف آئے گا اور پھر نمبر سکس پہ رے آئے گا پھر سات پہ آئے گا پھر الف پہ بات سمجھ گیا آپ کے اچھا اب یہ آتشی بھی بھرا جا سکتا ہے آبادی بھی آبی بھی خاکی بھی فرق کیا ہے اس کے اندر یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کے اندر اس طرف سے شروع ہو رہا ہے اس کے اندر اس ڈبے سے شروع ہو رہا ہے اس میں اس ڈبل سے شروع ہو رہا ہے اچھا پہلے تو اچھا پھر پورے اسم کا بھی بھرا جاتا ہے مطلب میں کہتا ہوں اللہ اس کا بنانا ہے تعویذ تو ہر خانے میں اللہ لکھا جائے لیکن جال کے مطابق لکھا جائے مجھے جس بات پہ میں تو کہتا ہوں ہنسی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں اس طرح لکھوں کہ اللہ ادھر پھر اللہ پھر ادھر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تو یہ کام کرے گا اور اگر میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نارمل عربی کے انداز میں لکھوں تو کام نہیں کرے گا عقل عقل عقل استعمال کریں کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ ابھی میں اس بحث میں نہیں آیا کہ تعویذ بنانا بھی ہے یا نہیں ہے اس کو چھوڑیں ابھی وہ بعد میں تفصیل بات کریں گے اس کو چھوڑیں آپ ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جو لوگ تسلیم کرتے ہیں تعویذ کو کہ ہاں ٹھیک ہے جائز ہے اور اس طرح کا بنانا بھی جائز ہے کوئی اللہ کا بندہ ان سے پوچھے کہ تمہارا دماغ تمہیں بتاتا نہیں ہے کہ اگر اثر ہوگا تو اس میں ذات اللہ میں اثر ہوگا جو اللہ کا نام ہے ترتیب میں نہیں ترتیب میں نہیں ہے اچھا پھر فلاں کام کے لیے اس ترتیب سے کرنا ہے فلاں کام کے لیے اس ترتیب سے کرنا ہے فلاں مزاج کے آدمی کے لیے اس ترتیب سے کرنا ہے جی آپ آتشی مزاج کے ہیں اس لیے تعویذ آتشی چال میں بھرا جائے گا آپ آبی مزاج کے ہیں اس لیے تعویذ آبی چال میں بنا جائے گا آپ کے لیے اگر کسی دوسری طرح لکھ دیا تو تعویذ کام کرنا چھوڑ دے گا یعنی اس میں ذات اللہ کا تعویذ ہے آپ کے لیے آتشی میں لکھیں گے تو کام کرے گا آپ کے لیے آبی میں لکھیں گے کام کرے گا آپ کے لیے خاکی میں لکھیں گے کام کرے گا کیا خراب جی انسان سوچے نا ذہن استعمال کر اچھا پھر کچھ تعویذ ہیں جو دریا کے کنارے لکھنے کچھ تعویز ہیں جو آگ کے کنارے لکھنے ہیں کچھ ہے جو پہاڑ پہ چل کے چڑھ کے لکھنا ہے کچھ تعویذ کی فلاں رات میں لکھنے ہیں اچھا جو ہے اپنا اپنا بادی ہے ہوا والا اس کو درخت کے ساتھ لٹکانا ہے تاکہ ہوا چلے تو وہ ہلے وہ تب اثر کرے گا ورنہ اثر نہیں کرے گا اور جو آتشی ہے اس کو آگ میں جلانا ہے جو آبی ہے اسے گھول کے پینا ہے پانی میں جو خاکی ہے وہ زمین میں دفن کرنا ہے اور موسٹلی قبرستان میں پرانی قبروں کے اندر دفن کرتے ہیں کیا مذاق ہے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی تعویذ فلاں شخص کے لیے اسٹال میں فلاں شخص کے لیے اسٹال میں فلاں کام کے لیے آگ کے ساتھ بیٹھ کے فلاں کام کے لیے دریا کے کنارے بیٹھ کے فلاں کام کے لیے پہاڑ پہ بیٹھ کے فلاں کام کے لیے درخت پہ لٹکانا ہے فلاں کام کے لیے گھل کے پینا ہے فلاں کام سینے مسینا اور لوگ اس کو خوش رہے میں اس بات سے تباہ کرتا ہوں ان لوگوں کی دکان صرف اس لیے چلتی ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ آپ لاہور کی تصویر پڑھیں وہ چار لوگوں کو مسلسل کہتے ہیں لاہور کی تصویر پڑھیں تو ہم نے کہتے ہیں کہ یار ہر ایک کو لاہور بھی لگائی جا اور جیسے ڈسپرین کی گولی اگر وہ ڈاکٹر دے یا پینٹ والی تو سب کو یہ پریشان سی ٹھیک کر رہا ہے دوائی چینج نہیں کر رہا ہے وہی گولی ڈفرینٹ ڈبوں میں ڈال کے دے رہے ہیں ٹھیک ہے مسئلہ یہ ایمان تو ہمارے کمزور ہیں ان کی دکانیں چلتی کیوں ہیں ان کی دکانیں چلتی ہی ہمارے کمزور ایمان کی وجہ سے ہے چالیں بھی مختلف ہو گئی اچھا فلاں کام کے لیے مسلس کے طریقے سے لکھیں فلاں کام کے لیے مربع کے طریقے سے لکھیں مجھے سب نے بتایا نا اسے پاس دفتر میں ایک صاحب آ گئے عامل تھے اور کسی کے لیے لوہ تیار کی لوہ بھی ایک بناتے ہیں وہ چاندی پہ بھی بنتی ہے تو سونے پہ بھی بنتی ہے تو وہ ایک علیحدہ کہانی کہا ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی انہوں نے ان کو بھی مشورہ دیا کہ فلاں فلاں انہوں نے کہا جی میں تو مشورے کے بغیر نہیں کروں گا جی، کس سے مشورہ کریں گے جی فلاں صاحب سے مشورہ کریں کرنا جی، مجھے بھی کسی وقت ملایا ملوا جی، دیں گے اب وہ اسد صاحب کی وہ ٹرانسفر ہو گئی ورنہ کسی وقت شاید ملاقات ہو جاتی لوگوں کو وہ لوح بنا کے دے رہا ہے رزق کی کشادگی کے لیے اور بندش شادی کی اور فلاں چیزوں کے لیے اور وہ خود برا اس کا حال ہوا ہوا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو تھوڑی سی مدد ہی کرتا وہ اپنے پر اثر اپنے پر اثر نہیں کرتے لوہ کو بناتے ہیں وہ دوسروں پہ اثر کرتی ہے اپنے اوپر اثر نہیں کرتی اس لیے کہ دوسروں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہو اپنا ایمان تمہارا خطا یہ بات اصل بات ہے مسئلہ ہی سارا یہ ہے اور کچھ نہیں اگر اللہ پہ ایمان رکھا ہو ہم نے اور اللہ کے کلام کو ہم نے ایک ذریعہ بنایا ہو اپنی زندگی سنوارنے کا اور اپنی آخرت سنوارنے کا تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی ایسے عامل کی چاہے وہ کتنا ہی صحیح والا عامل کیوں اب اس قسم کی تو چیزیں ہیں پتا ہمیں سب ہے لیکن ہمیں پتا کہ یہ غلط ہے اب چار ہیں پھر اس قسم کی چیزیں ہیں کہ فلاں وقت میں بنانا ہے اور فلاں وقت میں بنانا ہے یہ سعد جو ہے وہ سعد سعد ہے ہے اور یہ جو وہ نحس ہے تو یہ فلاں میں بنانا ہے اور ایسے بنانا ہے اور ایسے بنانا ہے اور فلاں جگہ بیٹھ کے بنانا اچھا پھر کچھ ایسے ہیں جس میں رنگ بھی ہے یہ لال رنگ میں بنانا ہے یہ فلانا رنگ میں بنانا اس میں ذات اللہ کا نقش بنانا ہے فرض کریں کہتے ہیں جی ہم زعفران اور کیا وہ خوشبو کے لیے کیا ہوتا ہے بڑا مہنگا ہوتا ہے نہیں نہیں نہیں جو تعویذوں میں استعمال ہوتا ہے نہیں مشک مشک مشک مشک یعنی اگر میں تعویذ مشک اور زعفران کی مدد سے نہیں لکھوں گا تو وہ کام نہیں کرے گا جنوں کو کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا ہوگا ریپیل ریپیل ریپیل ریپیل ہے ٹھیک آپ چاہتے ہیں میں آپ کو اس کو بہت آسان طریقہ احادیث میں جا بجا آپ کو یہ اشارے ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند ہے آپ اپنے گھر میں خوشبو کا اہتمام کریں وہ خود رپیل ہوں گے بالکل آپ دیکھ لیں کہ ایسے کیسز جب ہمارے پاس آتے ہیں جس میں بہت زیادہ سویئر سچویشن ہو ان کے گھر میں اچانک بدبو بڑھتی ہے کہیں گے پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے گھر تو صاف ہے پر بدبو آ رہی ہے وہ فلاں ہونے میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور خوشبو میں آپ حدیث میں دیکھ لیں ایسی کون سی خوشبو ہے جو حضور کم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھی آپ اس کا اہتمام زیادہ کریں پھر کچھ چیزوں کی دھونی آپ نے خود فرمایا ہے مثلا چار چیزوں کی دھونی تو میں نے خود احادیث مبارکہ میں پڑھی لوبان اونٹ تو بہت مہنگی ہے لوبان تو اس کے مقابلے بہت سستی لوبان مرمکی حب الرشاد چوتھی ساتر فارسی چار چیزیں تو ایسی ہیں جن کی دھونی کے بارے میں اس قسم کے الفاظ بھی پڑھے میں نے روایات میں کہ جس گھر میں ان چیزوں کی دھونی ہوگی اس گھر میں کوئی بڑی بیماری نہیں آئے میں اس بڑی بیماری میں اس کو شامل سمجھتا ہوں لوبان بڑی کمال کی چیز ہے لوبان جلائیں باقی چلے اگر آپ چیزوں کا حاصل کرنا بھی مشکل حب الرشاد کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے لیمن گراس جس کی چائے ہم پیتے گھر میں پودا لگا لیمن گراس کا اور اس میں سے چھوٹی سی ٹہنی توڑی اور گھر کے اندر اس کو چلا دیا دھنی پھیلتی ہے اس کی ایک خاص قسم کی اسمیل ہے بڑی مزے دار کا پیتے اس میں بڑا جی۔ خوبصورت سی خوشبو بڑی اچھی سی ہوتی ہے اس کی لیمن گراس لیمن گراس اور لوبان یہ دو چیزیں تو کا حصول پاکستان میں انڈیا میں دنیا میں کہیں بھی یورپ میں کسی جگہ کو مسئلہ ہے باقی چیزیں ساتھ فارسی ہو سکتا مشکل ہے مرمکی ہو سکتا مشکل ہے لیکن کم کم از ان دو لیمن گراس بالکل ہی کوئی ایشو نہیں ہے نا تو پودا آپ کسی نرسری جا کر لیمن گراس کا پودا لے لیں ذرا بڑے اس میں گملے میں لگوا کے اپنے آپ سے پوچھ لیں گے یہ انڈور لگانا ہے آؤٹ ڈور لگانا ہے وہ آپ لگا لیں اس کی تھوڑی سی کیئر کریں روزانہ اس کی آپ کریں اور لبان ویسے ادروائز ایزیلی مل جاتا ہے عام پہ مل جاتا ہے آپ اس کی نہیں ان خرافات سے تو آپ بچ جائیں گے تعویذ ادھر سے شروع کرنا ہے یا ادھر سے شروع کرنا ہے نیلے میں لکھنا ہے کہ لال میں لکھنا ہے نہیں جی ہم بابا جی جو ہے نا وہ نو چندی جمعرات کو پہاڑ پہ بیٹھ کر آگ کے الاؤ کے کنارے پہ آپ کے لیے تعویذ لکھیں گے لنت ہے میں ایک بات جانتا ہوں میں نے وہی کہا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے تعویذ اس پہ بھی میں بات نہیں کر رہا لیکن اگر یہ جائز ہے میں اس سے کیوں نہیں لکھ سکتا بلیڈ پینسل میں اس سے کیوں نہیں لکھ سکتا میں فاؤنٹین پین سے کیوں نہیں لکھ سکتا میں بال پوائنٹ سے کیوں نہیں لکھ سکتا آپ کہتے ہیں جی چلو فاؤنٹین پین یا بال پوائنٹس میں ہو سکتا ہے کوئی کیمیکل ایسا استعمال ہو رہا ہے چلو اس میں تو کچھ نہیں ہے سادہ سادہ کیا گریفائٹ گریفائٹ ہوتا خیال میں انگریزوں نے بنایا اس لیے آج سب کافی لائٹ سے موڈ میں بیٹھے موج میں لے کے جاتے سے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں جن لوگوں کو میں نے شرح کا پابند دیکھا ہے اور وہ تعویذ کو مانتے ہوئے تعویذ لکھتے ہیں ان کو میں میں نے دو کوالٹیز دیکھی ہیں ایک میری نظر سے ابھی تک نہیں گزرا کہ انہوں نے اللہ کے اسما یا قرآن کی آیات یا احادیث میں موجود دعاؤں کے علاوہ کسی چیز کا تعویذ بنایا ہو دوسرا میں نے تو ان کو اس سے بھی تعویذ دیکھا انہیں کسی لوبان اس کی کیا کہتے ہیں مشق کی ضرورت نہیں ہوتی کسی زعفران کی ضرورت نہیں ہوتی زعفران کی ایک صورت میں ضرورت پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے گھول کر کچھ دینا ہے تو زعفران کی ہوئی چیز جب آپ پانی میں ڈپ کرتے ایک دم سے بھول جاتے ہیں آپ کوئی اور چیز دیکھ لیں وجہ زعفران نہیں ہے وجہ وہ جیسے کہتی ہے ایزی سولوبل لکوڈ ہے آپ کسی اور چیز سے کر لیں اچھا لوگ کہتے ہیں جی وہ فوڈ کلرز فوڈ کلرز کا صرف اس پر کیمیکل بیس ہے اور کوئی وجہ نہیں نقصان دینا ہو ہاں اور کوئی وجہ نہیں آپ کسی ایسی چیز سے جو کہ پانی میں ڈپ کریں فوراً سالو ہو جائے اور یہ کس لیے ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات پڑھ کر پھونکنا پانی اور پینا یہ تو حدیث سے ثابت ہے بلکہ بخاری میں وہ بھی روایت موجود ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین جو ہیں وہ کسی جگہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں پہ قبیلے کے بیٹا تھا سردار کا شاید اس کو یا سانپ نے یا پچھو نے میں نے جو بخاری میں دیکھا اسی طرح لکھا دیکھا سانپ یا پچھو اسی طرح میں نے روایت پڑھی تو وہ وہ ایک صحابی نے پھر سور الفاتحہ ہاں دیکھا نا یہ ماسٹر کیز میں ایک سور الفاتحہ سور الفاتحہ آپ پڑھتے جاتے تھے اور تھوکتے جاتے تھے تو بچہ ٹھیک ہو گیا تو ان لوگوں نے پھر شکرانے کے طور پر کچھ بکریاں غالباً تحفے میں تو جب یہ واپس گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا تو آپ نے مسکرا کے کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ رکیا ہے سورہ الفاتحہ کا ایک نام ارکیا بھی ہے اس کا ایک نام اشفا بھی ہے دنیا کی کوئی اس کائنات میں بیماری ہو چاہے روحانی چاہے جسمانی اس کا علاج سورہ الفاتحہ میں ہے اللہ تبارک و تعالی کے اسما اس میں ہر چیز کا علاج ہے اچھا اب ایک چیز اور تھوڑی سی ہم کرتے ہیں ہم اکثر اوقات جو ہے وہ کہ جی فلاں چیز کے لیے فلاں اسم فلاں چیز کے لیے فلاں اسم فلاں چیز کے لیے فلاں اسم لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر اسم ہر چیز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے بلکہ اس میں ذات اللہ کافی ہونا چاہیے ہر چیز کے لیے الرحمن ہر چیز کے لیے الرحیم ہر چیز کے لیے اسی لیے میں نے بہت سے بزرگوں کو یہ بھی کہتے سنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کافی ہے ہر علاج کے کیونکہ اس میں اللہ بھی آ جاتا ہے رحمان بھی آ جاتا ہے رحیم بھی آ جاتا ہے کچھ لوگ اس میں آزم کیلکولیشن کے چکروں میں پڑتے ہیں آپ کے نام کے عدد سے اسما کی کمبینیشنز بنتے ہیں اور پھر اس کے بعد اتنی دفعہ کتنی دفعہ پڑھنا پورا ایک فارمولا ہے اگین میں وہ فارمولا ڈسکس اس لیے نہیں کرتا کہ وہ سمجھانے کے باوجود کہ یہ چیز غلط ہے لوگ کہیں گے نہیں یار بس ٹھیک ہے اور اس چیز کو وہ جوڑتے ہیں پھر جفر کے ساتھ اور رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میرے پاس ان کی ایک اور روایت موجود ہے کسی نے بڑا تنگ کیا بتائیں مطلب مجھے اس میں آزم بتائیے اب سمجھاتے تھے اس کو سمجھ نہیں آتی تھی ہر طرح کے لوگ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا تو انہوں نے شاگرد کو کہا کہ یہ تالاب میں اس کو ڈبکی دے دو اس کو اوپر نہیں آنے دینا لیکن مار بھی نہ جائے تو تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے دیکھا نا گڑبڑ ہو جائے گی چھوڑا جیسے وہ اندر سے نکلا اس کے منہ سے نکلا اللہ نے آپ کہا اس طرح اللہ کے کسی اسم کو پکارو کہ جیسے یہی تمہارا سہارا ہے اور تم مر جاؤ گے اگر یہ نہیں ہوگا ہر اسم اس میں آزاد ہے میرے پاس تو یہ روایت موجود ہے میں نے پڑھی اب آپ کہتے ہیں نام لیں اس کا عدد نکالیں پھر وہ اسما کے اعداد نکالیں پھر کمبینیشن تیار کریں پھر یہ کریں وہ کریں تو آپ کا اس میں آزم ہوگا پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے اور اتنی دفعہ پڑھنا ہے یار آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے چلو قرآن آپ کچھ پڑھتے ہیں لیکن آپ کا کچھ اور پڑھنے کو دل کر رہا ہے اللہ کے اسما پڑھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے علیحدہ علیحدہ کرنے کی اچھا پھر اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم نے تاثیر کے حساب سے ہی اسما کا انتخاب کرنا ہے تو اس میں بھی دو چیزیں عرض کر دیتا ہوں جن میں کوئی مشکل کو مسئلہ نظر نہیں آتا ایک یہ کہ اس اسم کے کیا مطلب ہیں ان کو آپ دیکھ لیجیے آپ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا آپ کو پتا ہے اس مطلب سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس صفت کی طرف اشارہ ہے آپ اس کا ورد کر سکتے ہیں دوسرا قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں اللہ کے اسما آئے ہیں جس آیت میں آئے ہیں اس سے پیچھے دو تین آیات سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے کسی نہ کسی برائی کا یا کسی چیز کا ایسا ذکر کیا ہے کہ جس کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ تو رحمان ہے اللہ رحیم ہے اللہ رعوف ہے اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو قرآن نے پیچھے چیز بتائی ہے اس کا علاج اس کے برد میں ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ کوئی انگلی اٹھا سکے کہ جی آپ یہ ناجائز کام کر رہے ہیں کچھ نہیں ہے سب سے آسان تو طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کوئی ایک نکال کے اللہ کے تمام اسما کو ایک دفعہ پڑھ جائے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم پڑھ دیں سارے لیکن پھر بھی بات ہے گاڑی میں پیٹرول ضرور ڈالے نماز فرائض واجبات سارے اور قرآن کو روزانہ ترتیب سے پڑھنے کو آپ میری ریکویسٹ ہے کہ فرائض ہی میں شمار کریں ہاں کبھی طبیعت دیکھتے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہر مہینے ایک دفعہ قرآن ہو جائے کم از کم ایک پارا روز ہو جائے وہ تو میں نے آپ سے کہا نا کبھی اگر نہیں طبیعت مائل ہو رہی آپ ایک رکو پڑھ کے چھوڑ دیں کبھی دو پڑھ لیں کبھی تین پڑھ لیں کل آپ نے آدھا پارا پڑھا تھا آج آپ کا دل تھوڑا مائل ہو رہا ہے ڈیڑھ پارا پڑھتے ہیں آپ دو پارا پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو پڑھنے پہ اگر آپ اس پہ بھی دو روایتیں میں نے پڑھی دونوں کا مفہوم یہ تھا مطلب ہے تھا کیوں کہنا اچھا، چاہیے یہ مفہوم ہے کہ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر وہی فوقیت حاصل ہے جو اللہ کو تمام مخلوق پر اللہ اب کیا رہ گئے فضیلت اللہ درود آپ کے پاس ہے ابراہیمی اللہ کا کلام آپ کے پاس ہے جس کو تمام کلاموں پہ وہ فوقیت حاصل ہے جو اللہ کو تمام مخلوق پر اس کے بعد آپ کو چاہیے کیا اگر پھر بھی آپ کا کام نہیں ہوتا دو بجے ایک ابھی اللہ کو منظور نہیں کیوں منظور نہیں اللہ بہتر جانتا دوسرا وہی یاد کریں جو میں نے روایت بیان کی تھی پیٹ خراب ہے شہد پلاؤ کہ جی تو اور خراب ہو گیا شہد پلاؤ اور خراب ہو گیا شہد پلاؤ مجھے یاد نہیں کتنی دفعہ اس کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے تو اگر دوسری وجہ کیا ہے اگر پھر بھی آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے تو اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے کچھ لوگوں کو ڈائریکٹ ریلیونس نہیں نظر آئے گا مگر معذرت کے ساتھ مجھے نظر آتا ہے یہ بات جو ہے وقت اب کافی ہو گیا ہے مغرب کا وقت قریب ہے تو پھر اگلی دفعہ پھر ہم اس پہ بات کر لیں گے کہ تعویذ ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس پہ بات کر لیں گے تو آج کی گفتگو میں میرے خیال میں میرا تو خیال یہی ہے کہ ریزنیبل وہ آپ کو مل گئی ہے ایڈوائس اچھا اس میں ایک چیز بس رہ گئی کچھ اور بھی معاملات ہوتے ہیں ہماری میری بڑی قریبی عزیزہ انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ دو بیٹیاں ہیں ان کی تو دونوں بچیاں جو ہیں وہ رات کو ڈر جاتی ہیں ہمارا ہے ان کو تویز دیتے ہیں میں نے ان سے صرف ایک بات کہی میں نے کہا جی آپ ان بچیوں کے کمرے میں گڑیاں پڑی ہیں کہنے کی جی، جو بہت کھیلتی ہیں گڑیاں پڑی ہیں گڑیاں ہٹا کہ آپ گڑیاں ہٹا دیں تصویریں بھی ہٹا دیں اور الماری ہوں بند کر دیں انہوں نے کھیلنا ہے کھولیں نکالیں کھیلیں واپس رکھیں الماری بند کر دیں میں نے کہا صرف یہ کام کر کے دیکھیں پھر مجھے بتائیں دو دن بعد ان کی رپورٹ آئی گی کہ بچے ٹھیک ہو گئے کتنا آسان ہوتا نا چار تعویز دیتا ہے جی ابھی وہ بات ہے میں اسے بھی نہیں کر رہا کہ دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے چار تعویز دیتا دھوم مچ جاتی بڑی بڑی باتیں کرتا کیلے دیتا کمرے میں چاروں طرف کیلے لگا دو فلانی فلانا کام کر دو اس کام کو کرنے کے لیے مجھے کلو مشک چاہیے چاہے ان کو پچاس ہزار روپے خرچ ہو جائے لوگوں کے دماغ معذرت کے ساتھ میں تو کہوں گا اتنے خراب ہیں میرے پاس ایک کیس آیا وہ حضرت میں بات کی جناب کہ یہ مسئلہ میں نے ان کو ایک آیت پڑھنے کو دے کہ میں نے کہا یار یہ قرآن کی آیت ہے پڑھ لیں ہفتے بعد آگے کے جی کچھ بنا نہیں ہے بڑا معمولی سے فرق اچھا یار تم یہ ایک اور لے لو ہوتا ہے لیکن ذرا زیادہ کی ضرورت ہے تمہیں اور چیز لے لو پھر تمہیں تو دو تین ہفتے ہو گئے تو عمران صاحب میرے ساتھ بیٹھتے تھے ساتھ لے بیٹھتے وہی کے آئے تو ایک دن مجھے کہ آپ نا آپ ذرا چپ کر ہے آپ دیکھیں میں کیا کرتا ہوں اچھا جی دیکھتے ہیں کہا کہ بیٹا بات یہ ہے جو وہ دے رہے وہ بالکل ٹھیک دے رہے مسئلہ تیرا بہت سیریس اچھا جی تم ایسا کرو کہ سات دن تک روز آنا ایک دیگ نمکین چاولوں کی ایک دیگ زردار چم چم وہ والا وہ غریبوں کو بانٹو گیا ایک ہفتہ روز آنا سات دن نمکین چاولوں کی دیگ پانچ چھ ہزار روپیہ لگ جاتا ہے چھوٹی دیگ کی ہوتی ہے اور وہ چمچم والی بھی بلکہ وہ زیادہ مہنگی پڑتی ہے چلو ہم پانچ ہزار وہ بھی لگا لیں یعنی دس ہزار روز کا سات دن کا ستر ہزار روپیہ اگلے ہفتہ کے کر کے ویسے اب کچھ فرق لگ رہا ہے مجھے کہنے لگے کہ بات یہ ہے مزاج نہیں سمجھ رہے آپ کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا اس کی دوائی بالکل ٹھیک ہوگی دس روپے کی ہے نا وہ کہے گا دس روپے کی دوائی سے کیا ہے آرامانہ پھینک کے چلا جائے وہی ڈاکٹر وہی دوائی ہزار روپے کی دے دے گا وہ کہے گا اس سے میرے شیخ نے مجھے حکیم اجمل صاحب کا قصہ سنا کہ لگے کہ جو وہ بندہ آیا اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کو کہا کہ اس کو نا چار این کی لسوڑی کی چٹنی دے دو چار این کی لسوڑی کی چٹنی لے کے وہ چلا تھوڑی دیر بعد نواب آیا خود ان کا عزت ان کی بہت کرتا تھا احترام کرتا تھا بزرگ آدمی تھے تو اپنے ہاتھی شاتی پہ بیٹھا جو بھی جو ملنے آیا تو اس نے مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی دوائی جو ہے نا وہ تیار کرنی پڑے گی تو کل کسی کو بھیج کے منگوا دیجیے کتنا خرچہ آئے گا پانچ سو روپے اس زمانے میں پانچ سو روپے تو آج کا تو موسٹ پروبیبلی لاکھوں ہی آپ سمجھ لیجیے اس نے پانچ سو روپے خدمت میں پیش کی چلا اب وہ اسسٹنٹ ان کو بار بار یاد کرا رہا ہے دوائی بنانی بن جائے گی دوائی بنانی ہے بن جائے گی اگلے دن اس کے آنے کے ٹائم تک دوائی بنانی نہ بن جائے گی کہ جی اب تو آنے میں تھوڑی دیر رہ گئی ایسا کر چار آنے کی رسوڑی کی چٹنی لے کے اوپر اس کے چاندی کا ورک ڈال کے بند کر کے اسے دے دے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی انہوں نے کہا دیکھ بات سن نواب ہے نا اس کو میں کہتا نا چار آنے کی یہ دوائی ہے وہ نفسیاتی طور پہ اس نے ٹھیک نہیں ہونا اس نے کہنا تھا یار اس دوائی سے کیا ہونا میرا اچھا اب اخلاقی طور پہ غلط بات ہے ان کا جی رکھو چار ہے نہیں باقی اللہ کے نام پہ خیرات کر دو یہ بھی نقطہ سمجھنے والا ہے ہمارے یہاں مسئلہ دوسرا ہے ہم خود رکھ لیتے ہیں وہ چونکہ وہ پھر حرام ہے میری اپنی ذات پہ وہ باقی پیسے استعمال ہونا حرام ہے جی یہ جو پیسے ہیں نا اس کے یہ خیرات کر دو سر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اس کو وہی کہتا چارہ نہیں دے دو تو اس کو آرام ہی نہیں آنا تھا اور ڈاکٹر صاحب صاحب نے مجھے بتایا کلینک شروع کیا انہوں نے پور کے بازار تھے پتا چلا کہ بہت غریب آدمی ان کا کہاں پیسے بابے سے پیسے کہتے دوپہر کو کھانے کے لیے نماز کے لیے اور کھانے کے لیے باہر نکلا تو دوائی نالی میں پڑی ہوئی تھی کہتے میں نے اپنے اسسٹنٹ سے پوچھا کہ یہ کون کہتا ہے کہ بابا پھینک گیا ہے کہہ رہا تھا دس روپئے تھی دوائی لیں میرے کی ہے ایک یہ بھی مسئلہ ہے ہم نے پہلے ہی طے کر دیا ذہنی طور پہ کہ میرا مسئلہ بہت بڑا ہے اس کے علاج میں تو پتہ نہیں کیا ہو عمران صاحب کی جو مجھے بات اچھی لگی انہوں نے یہ لکھا مجھے دے دو انہوں نے کہا کہ تم غریبوں میں بانٹو روز ایک ایک نمکین غریبوں میں بانٹو سب پر اور پلس جو ندیم صاحب کہہ رہے ہیں وہ پڑھتے رہو ٹھیک ہو جائے گا تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارا آپ کی بات ٹھیک ہے بالکل جو آپ نے شروع میں کہی نا مسئلہ مطلب لوگوں کا ہے لوگوں کے ایمان ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یار اس کے لیے تو پتہ نہیں کیا ہوگا تو میں ٹھیک ہوں گا ورنہ ٹھیک نہیں ہوں گا جب وہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے بس ایک تصویر لاہور کے پڑھ لیں دو دن میں ٹھیک ہو جائے گا وہ کہتے ہیں نہیں یار اس سے کچھ نہیں ہو رہا بلکہ مجھے ایک ایک کہا بندے کے کیس میں جی آپ کے کیا کر رہے ہیں سے دے رہے ہیں اسے کہ روز بکرا پڑھ سورہ بکرا روز پڑھنے کو دے دیں دیکھیں تین دن میں ٹھیک ہو جائے گا میرا صرف یہ تھا کہ یار اتنی بڑی سورہ ہے روزہ نہ پڑھنے کا پابند کروں ڈھائی سے پارے روز ہمارے لوگ دو رکو نہیں پڑھتے ڈھائی پارے وہ جلدی بدزن ہو جائے گا اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ لیکن ہمارے میں لفظ یہی استعمال کرتا ہوں کہ لوگ بیک آف کر جاتے ہیں انہوں نے کہا نہیں اس کو آرام ہی نہیں آنا جب تک آپ اس سے اس طرح کا کام نہیں کرائیں گے وہ بعد میں باتوں بھی ٹھیک نہیں کی وہ پھر وہ ہم سے تو آرام نہیں آیا وہ کہیں اور چلے گئے انہوں نے ان سے روز بکرا پڑھوائی چار دن میں سب ٹھیک ہو گئے کیونکہ میرا مسئلہ بہت بڑا ہے نا اس لیے کو بڑی سی چیز چاہیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے حالانکہ اللہ اس میں ذات بڑی چھوٹی بات نہیں ہے بڑی وزنی چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی وزنی چیز ہے سورہ الفاتحہ بڑی وزنی چیز ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بڑی وزنی چیز ہے ابلیس بھگانے کے کام آتی ہے سردار الشیاطین بھگانے کے کام آتی تو بس یہ بات مسئلہ ہے تھوڑا سا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اب دیکھ کتنا آسان سا میں نے اس کا بتایا گڑی ہٹا دو تصویریں ہٹا دو بس کچھ بھی نہیں اور بچے دو دن میں ٹھیک ہوگا صلی اللہ علیہ خیر خلق ہی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و احبابہ اجمعین برحمتک یا رحمت الرحیم